ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب یہ آیت و عشیرت کل اقربین اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ بنت عبد المطلب اے فاطمہ بنت محمد اے بنی عبد المطلب سنو میں اللہ سے متعلق معاملات میں تمہاری کچھ بھی حمایت مدد و سفارش نہیں کر سکتا ہاں اس دنیا میں میرے مال میں سے جو چاہو مانگ سکتے ہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چوراسی یہ حدیث صحیح ہے